حضرت عمران بن حضیفہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیا کرتی تھیں اور زیادہ لیا کرتی تھیں ان کے رشتہ داروں نے اس بارے میں ان پر اعتراض کیا ملامت کی اور ناراض ہوئے وہ فرمانے لگی میں قرض لینا نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میں نے اپنے پیارے محبوب خاون صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص بھی قرض لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کرا دے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو نبے